شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو شہید اسلام کلو نفسن تخویف اخروی قیامت کے دن ان کے لیے تو بشارت ہے سمجھے جی لیکن عام لوگ جو نیک امال نہیں کرتے ان کے لیے تو ڈراوا ہے نا جس دن کے آئے گا ہر نفس جھگڑا کرے گا اپنی ذات کی طرف سے کیا اپنی ذات کی طرف اور نفسی نفسی ہوگی یا نہیں اپنی طرف اور توقع اور پورا دیا جائے گا ہر نفس جزا معاملت بدلہ کا کے عمل کیا وہ لا ظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے سمجھے جی تو یہ دن آنے والا ہے قیامت کے دن ہر ایک کے لیے مومنین کو بشارت ہے اس کی اور کفار کے لیے کیا ہے تخفیف ہے ڈراوا ہے وہ ضرب اللہ مثلاً قریت یہ تخویف دنیاوی ہے اخروی کے بعد تخویف دنیاوی یہ مثال جو ہے نا مفسرین لکھتے ہیں اس بستی سے مراد ہے مکے کی بستی ضرب اللہ مثلاً کریتا مکے کی بستی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے فلیا بدور حاضر بیت اللہ جی امن جو امین امن کہ مکے کی بستی ایسی ہے ان کو بھوک سے بھی کیا ہے امن ہے اور خوف سے بھی کیا ہے امن ہے تو مکے کی بستی ایسی تھی نہ بھوک تھا نہ خوف تھا عیش کر رہے تھے اللہ نے اپنا پیارا نبی بھیجا انہوں نے کی مخالفات تو ان کا امن بھی تباہ ہو گیا آ آ پہلے بھوک سے امن تھا خوف سے امن تھا یہ دونوں نہ رہے وہ کہا تھا یا ان پہ یا نہیں آیا کہا اور بدر کے اندر مارے گئے نہیں مارے گئے یہ حال دیکھ لیا تخویف دنیاوی بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک بستی کی نیٹل مکہ لکھ لو یہ اندر جمہور مکہ ہے کہ تھی امن والی مطمئن آتا تھا اس کے بعد کا با فراغت من کل مکان چاروں طرف سے پکا فرت اس بستی نے نا شاکری کی اللہ کی نعمتوں کی اللہ انجام کف پت چکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے لباس کس کا جی بو کا ریس کی بجائے کیا آ گئی جی بو اور امن کی جا پہ کیا آ گیا اور بس اب اس کے کرتے والا کا جا یہ کیوں ہوا اس کا سبب کہ البتہ کہ آ گیا ان کے پا رسول ان میں سے جٹلایا انہوں نے اس کو پا العذاب انجام تقزیب پکڑ لیا ان کو عذاب نے روزہ تھے پکلوم مہاراضا زکم اللہ یہ نظم و درار کے اندر پڑا ہے کہ سورت کے دوسرے حصے میں نفی شرک پیلی ہے اب کنارے پہ لکھ لو سورت کا دوسرا حصہ نفی شرک فیلی شرک فیلی میں وہ اپنی مرضی سے تحلیل و تحریم کرتے تھے خدا جس چیز کو حلال کرتا حرام حرام کردہ خدا کی حلال کرتے تھے اس لیے فرما کلو تحریمات غیر اللہ کی تردید بس کھاؤ اس چیز سے کہ رزق دیا تو اللہ نے درا کے حلال پاک ہے کہ صاحبہ بحیرہ وغیرہ جانوروں کو حرام نہ کرو اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر ہو تم خاص اس کی عبادت کرتے تو یہ کس کی تردید تھی جی تعلیمات غیر اللہ کی تردید اب انما حرامہ تعلیمات اللہ کا بیان ہے ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے تم حلال سمجھتے ہو سوائے اس نے حرام کیا اللہ نے پر میتا کو خون کو خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو نامزد کی ہے کس کے لیے غیر اللہ کے لیے نظر غیر اللہ یہ بھی حرام ہے پر وہ شخص کہ مجبور ہو جائے درا حال کے نہ ہو طالب لذت اور نہ ہو ضرورت سے زائد کھانے والا یہ پڑا ہوا ہے نہیں پر بے شک اللہ تعالیٰ پور رحیم ہے بلا تقولو وہی آئی کہ اپنی طرف سے تحلیل تحریم نہ گھڑو یہ ہے اب اس کا معنی سمجھو جی اور نہ کہو تم لما ان جانوروں کے بارے میں لما کا من کیا فی حق کے ماں اور نہ کہو تم ان جانوروں کے بارے میں کہ بیان کرتی ہیں زبان تمہاری جھوٹ کو کیا نہ کہو یہ کہ حاضہ حلام و حاضہ آرام جانوروں کو متعلق کیا کہتے ہو کہ یہ کیا ہے حلال ہے کون حلال ہے لام خنزیر کیا میتا حلال ہے وہ حرام یہ حرام ہے کس کو حرام کہہ دے وہ صاحبہ بحیرہ کو لے تفترو تاکہ بہتان بندھو اللہ کے اوپر جھوٹ کا بے شک وہ لو کہ باندھتے اللہ پہ جھوٹ نہیں کامیاب ہوں بتاؤ کلی اسباب تھوڑا ہے دنیا میں اور ان کے لیے زاب دردناک ہے وہ اللہ دین شب و اضال شب و محرمات خاصا اضاء شبو اور محرمات خاص شب ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر تو اعتراض کر رہے ہو حالانکہ یہودی ہے نا یہودی وہ بھی تمہاری حلال چیزوں کو حرام سمجھتے تھے تمہاری حلال چیزوں کو کیا سمجھتے تھے حرام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کے اوپر بعض حلال چیزوں کا ہم نے حرام باقی کر دیا تھا وہ محرمات خاصا تھے لیکن کس وجہ سے ان کی بدماشی کی وجہ سے کیا ظلم بدماشی کی وجہ سے سزا تھی محرمات خاصا اور اوپر یہودوں کے حرام کر دیا ہم نے ان چیزوں کو کہ بیان کر چکے تیرے اوپر پہلے سے کہاں بیان کر چکے لکھ لو صورت انام پارہ آٹھواں رکوع نمبر پانچ وہاں بیان کر چکے سورہ انام پارہ آٹھواں رکوع نمبر پانچ وہاں کیا ہے بالزین ہاد حرم نا کل ظفر یہودوں کے اوپر ہم نے کیا حرام کر دیا تھا اللہ ظفر ناخن والی چیز کیا اونٹ بدا شکر مول گھوڑا و منال باقار والانہ میں حرم نال شہ محما گائے اور بکروں کی کیا چربی بھی حرام تھی یہ محرمات خاصا تھے اور نہ ظلم کیا تھا ہم نے ان کو پر لیکن وہ تھے اپنی جان پہ ظلم کرتے تو ان کے ظلم کی سزا یہ دی گئی سما ربا کا ترغیب توبہ ہے بشارت ہے پھر بے شک رب تیرا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کیے برے کام ساتھ جہالت کے پھر توبہ کی بات اس کے کی آئندہ کے لیے بے شک رب تیرا بعد اس توبہ کا پور و رحیم ہے ان ابراہیم دلیل نقلی تفصیلی دلیل نقلی تفصیل آز ابراہیم تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی شریعت کے اندر اونٹ حرام تھا جھوٹ بولتے ہو سمجھے جی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بین وہی تھی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہے دلیل نقلی تفصیل یاد ابراہیم بے شک ابراہیم تھے بڑے پیشوا امت ان کا معنی ہے کیا ہے جی بڑا پیشوا تا مبالغ کی بڑا پیشوا فرما بردار واسطے اللہ کے دوسرا معنی کہ بے شک ابراہیم تھا جماعت فرما بردار مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں فرما برداری اتنی تھی جتنا ایک بڑی جماعت میں فرما برداری ہوتی ہے آگے سمجھ اتنی فرما برداری تھی جتنا ایک بڑی جماعت میں فرما برداری ہوتی ہے یہ مانا ہے تھا بڑا پیشوا فرما بردار یا تھا ابراہیم بڑی جماعت فرما بردار واسطے اللہ کے حنیف منع کی جو پڑا ہے اور نہ تھا مشرقین میں سے شاکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا اتباع ہو چن لیا اللہ نے اس کو وہ ہدا سرات مستقیم یہاں یوں مانا نہ کہ ہدایت دی ہدایت پہ قائم رکھا کیا قائم رکھا اس کو سرات مستقیم پہ اور دیا ہم نے اس کو دنیا کے اندر بھلائی اور آخرت کے اندر کامل نیکوں میں سے ہوگا سما اوہینا دلیل واحد نمبر دو ایک دلیل واحد تھی بالکل ابتدا میں ایک دلیل واحد نمبر دو ہے پھر وہی کی ہم نے طرف تیرے یہ کہ اتباع کر تو ملت ابراہیم کی جو کہ یکسو تھا ملت ابراہیم کی اتباع کا معنی یہ ہے کہ تیری خود شریعت ملت ابراہیمی ہے اس پہ ڈٹ جا اور نہ تھا مشرقین میں سے انما جو سب ازالہ شبو شبو ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر تو ہفتے کی تعظیم تھی کس کی تعظیم تھی ہفتے کی سلیچر کی تم سلیچر کی تعظیم نہیں کرتے تم جمعہ کو معظم کرتے ہو اس کو عبادت کرتے ہو تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ موس علیہ السلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ اپنا اشتہاد کرو کیا کرو اتحاد کرو اور ایک جن مقرر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا تعظیم وغیرہ کے لیے سمجھے تو ان کا اتحاد تھا حضرت کا کیا جمعہ موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے اتحاد کیا اپنا کیا سنیچر کا تو اپنے نبی کے ساتھ بھی اختلاف کر دیا انہوں نے ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خود جمعہ کی تعظیم کرتے تھے اضالہ شبو سوائے کنیکی کی تعظیم سب کی اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے اختلاف کیا اس بارے کے اندر اپنے نبی کے ساتھ اوپر میں نے روح المانی کا حوالہ دیا ہے اللہ نبی اے موسا ہے سو آمرحم بل جمعہ فختار کا وہ ہو انہوں نے جمعہ کا ان کو حکم کیا تھا انہوں نے پسند کیا سخت کو ان ربا کا بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دل قیامت کے جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں ادو الا سبیل ربک آداب تبلیغ پہلے دلائل تھے توحید کے اور شرک فیلی شرک اعتقادی کی تردید تھی اب آداب تبلیغ ہے دعوت دیتے رہو بلاتے رہو طرف راستے رب اپنے کے بالحکمت حکمت کے ساتھ حکمت کا معنی کیا ہے براہین کاتیا کیا ایسے دلائل ہوں یقینی کوئی حکایتیں مکایتیں نہ ہوں سمجھے جی ہاں کس سے ڈوڑے ٹپے نہ ہوں براہین کاتیا قرآن حدیث کے دلائل ہوں حکمت کا معنی کیا براہین کاتیہ کے ساتھ بال معذہت الحسنا اور نصیحت و اچھی نصیحت اچھی کیا ہے جس میں تین چیزیں ہوں ترغیب بھی ہو ترغیب بھی ہو ترقیق بھی ہو ترغیب کا معنی رغبت بلانی نیکی کی طرف بحث کی طرف ترغیب منع ڈرانا دولا سے ترکیب کا معنی دل کو نرم کرنا یہ معذت الحسن ہے و جا دل بلتی آسان اور جھگڑا کرو ان کے ساتھ ایسے طریقے ساتھ جو بہترین مناظرہ مناظرہ بھی محبت پیار سے کرو ان ربا کا بے شک رب تیرا خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کی راہ سے اور وہ جانتا ہے راہ پانے والے کو وائن آ کا تم یہ تو جدال پہلا کیا تھا جی علمی او وجا دل تم بلت آسان یہ کون سا جدال تھا وہ علمی مناظرہ ہوتا ہے نا وہ جدال علمی تھا اگر جدال علمی سے بڑھ کے جدال عملی آ جائے کیا آ جائے جی جدال کون عملی آ جائے یعنی مناظرہ کرتے کرتے مکہ بازی شروع ہو جائے کیا <laughs> پہلے تو زبان مناظرہ کام مکہ بازی شروع ہو گئے تو جتنے مکے تم کو لگے نا اتنے مکے مار سکتے ہو اجازت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک کمزور پنجابی ہے مہاجر ہے اور اس کے سامنے پٹھان ہے تو پٹھان کے مکے کو کیسے برداشت کرے گا <laughs> ہاں؟, ہاں اس کے تو دس مکے کا ایک مکہ ہوگا <laughs> اچھا اس کو کہا جائے گا بھی ایسا ایسا مارو ایسا یعنی وائن آک اب تم جدال عملی میں برتاؤ جدال عملی میں برتاؤ عملی جھگڑا ہو جائے اور اگر بدلہ لو تم کے بو پس بدلہ لو برابر اس کے کہ تکلیف دیے گئے تم جتنی تکلیف دیے جاتے ہو اتنی بدلا لو دیکھو نا اب یہاں مکے کا برابری مراد نہیں کہ اس نے دو مکے مارے تم دو مکے نہ تکلیف برابر ہو کیا واقع سمجھ نا پڑھا کے بھو بس تکلیف دو برابر اس کے نہ بدلا لو برابر اس کے کہ تکلیف دیے گئے تم کہ نیچے لکھ لو یہ رخصت ہے شیخ کے اول رخصت یعنی بدلے لینے کی اجازت ہے تم کو والا ان صبر دوم یہ شک دوم ہے عظیمت شک دوم کیا ہے عظیمت اور البتہ اگر صبر کرو تم تو وہ بہترین ہے واسطے صبر کرنے والوں کے تو بدلہ لینا رخصت ہے اور صبر کرنا کے بدلہ نہ لو کیا ہے عظیمت ہے تو میرے عزیز حالات کو دیکھنا پڑتا ہے حالات کے موافق آپ عمل کریں گے کبھی صبر کرو کبھی بدلہ لے لو ہمارے علاقے کے اندر ایک دور تھا اب تو قوم سمجھ گئی ہے ایک دور یہ تھا کہ ہم داڑھی والوں کو کہتے تھے نہر نہر کہتے ہیں بھیڑیے کو میں جب بس سے اتر کے گھر جاتا تو وہاں بھی تھا میں جدید وہاں بھی میں تھا باقی بعد میں بنے مواحد سمجھے تو ایک لڑکا مجھے دیکھتا تو کہہ دو نہر ہوئے نہر ہوئے یعنی بھیڑیا جا رہا ہے میں خاموشی سے گزر جاتا کچھ نہیں کہتا تین چار دفعہ میں نے صبر کی تو ایک دن میں جا رہا تھا پھر اس نے کہا وہ ہوئے ہاں بھیڑیا تو میں تھا الحمدللہ مضبوط جوان سمجھے جی جوان کہ میں نے دوڑ کو سو پکڑا تو رکھے مکے اب اس کی قوم بھی دیکھ رہی تھی کہ پٹائی کر رہا ہے لیکن اس کی قوم میرے قریب آئی دوسری قوم تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چاہے یہ وہاں بھی ہے دیوبندی ہے لیکن جب قوم کو بلائے گا تو قوم اس کا ساتھ دے گی یہ نہ ہو کہ قوم ساری آ کے پٹائی کرے ہماری قوم دلیر ہے ان کے پر با ایک دار پٹائی دی اس کا باپ چپ ہو گیا کبھی بالکل نام ہی نہیں لیا ایسے میں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے سمجھے گی کہاں ہے حضرت تو کیا میں بیان کر رہا تھا کہ بدلہ لینا کیا ہے جی رخصت اور صبر کرنا کیا ہے عظیمت لیکن میرے حضرت کو تلقین عظیمت کی گئی اللہ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا آپ کی شان کے مطابق یہ ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں عظیمت کے اوپر مر کے بس بر تلقین عظیمت حضور کو حکم صبر کا ہے تلقین عظیمت اور صبر کر تو اور نہ ہوگی صبر تیری مگر ساتھ توفیق اللہ کے ولا تحزن علیہم تسلی خاتم الانبیاء اور نہ غمگین ہو ان کی مخالفت کے اوپر اور نہ ہو تو بھی تنگی کے اس سے کہ شرارت کرتے ہیں کیوں کہ میں تیرے ساتھ ہوں کیا یہ تیرے مخالف ہیں ہوں میں تیرا ساتھ ہوں ان اللہ جب ت بعد نصرت بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ان لوگوں کے ہیں جو تقوا اختیار کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں شرف سے بچتے ہیں ولہ زین محسنون اور وہ نیک عمل کرتے ہیں تو گناہوں سے بچنا اس کو کہتے ہیں تخلیہ ان رضائے اور نیک کام کرنا اس کو کہتے ہیں تحلیہ بل فضائے کیا کہ فضائل کے ساتھ مزین ہو وہ پہلے نجاست اپنی دھوو نا تو اس کے بعد فضائل کے ساتھ مزین ہو جاؤ یہ دو اوصاف جن کے اندر ہوں اللہ تعالیٰ ان کو میت اچھا میں رہتا الحمد للہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com